تشریف لاتے ہیں سندھ کے مشہور و معروف خطیب جناب حضرت مولانا عبد الحمید لنڈ صاحب نعرہ تکبیر الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء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 يا أيها الذين آمنوا کم أنفسكم وأهليكم نارا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتقوا کو لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاءه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 کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید عزیزان محترم میں کیا عرض کروں واللہ میں اس کو اپنا آپ کو مجھ خود کو اتنا مستحق اس بات کا نہیں سمجھتا جو اتنا مجھے اعزاز اور اکرام میں تو ایک نااہل آدمی ہوں واللہ میں کہتا ہوں میں کیا آپ کے سامنے تقریر کروں مگر اما بن نعمت رب کا کفحد فرمائے میری نعمت آئے تو شکر ادا کرو اس نعمت کا اظہار کرو یہ اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر جو اس با برکت مجمع میں اللہ تعالی مجھے یہ سعادت عطا فرمائی جو مجھے شریک فرمایا میں اس کے نہ قابل ہوں نہ علم ہے نہ تقوا ہے نہ اس وائز کرنے کے علماء کے سامنے میں اس کا مستحق خود کو نہیں سمجھتا میں تو دعا میں شریک ہونے کے لیے آیا یوسف علیہ السلاۃ وسلام جب مصر میں فروخت ہوا ہو رہے تھے تو کافی آدمی آئے اور سونے سے تول کر وزن کر کے ہم یوسف کو خریدار کریں گے ایک بڑھیا عورت بھی آئی اس سے پوچھا گیا کہ کیوں آئی ہو کہنے لگی یوسف کے خریداروں میں ہوں تو کسی آدمی نے کہا یوسف کو تو سونا سے تول کر لوگ لیں گے وزن کر کے آپ کیا لائی ہیں کہنے لگی یہ کپاس کی تھوڑی سی ڈھیری ہے یہ لے کے آئی ہوں تو لوگوں نے کہا لوگ تو سونے سے تول کر یوسف کو خلید کو کرنے کے لیے سونے سے وزن کر کے لیں گے آپ کی یہ کپاس کی ڈھیری کیا کرے گی اللہ اس بڑھیا نے کہا چلو ملے نہ ملے یوسف کے خریداروں میں اپنا نام تو لکھواؤں گی میں اپنا نام لکھوا آیا اللہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اللہ حضور کی قیامت میں شفاعت نصیب فرمائے امین معمولی بات نہیں ہے مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ کس کے لیے آئے تھے آپ کا ہمارا اور کوئی مفاد نہیں مار حضور کی ختم نبوت اور عزت کے لیے آئے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین عزیزو فرمائے شکر تم لازی دنکم شکر کرو گے تو اور بڑھاؤں گا نعمتوں میں اضافہ ہوگا کیوں نہ شکر کریں کہ اللہ کیسے ایک مقدس عمل کے لیے اللہ ہمیں یہاں لے آیا ہے شکر نہ کریں اللہ کا ہم محترم ساتھیوں بہرحال علماء کرام موجود ہیں مجھے تو حکم ہوتا ہے یہ سعادت سمجھ کر آتا ہوں میں قسم کھا کر کہنے لگا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ علماء اور بزرگان دین کے سامنے بیٹھ کر تکلیف تو بہرحال فرمایا قرآن پاک میں یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و آلیکم نارا اے ایمان والیو خود کو بھی جہنم سے آ جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ وتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا اور فرمایا شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی منزل ندی یشف شفا اللہ بزن تب سفارش یا شفاعت ہوگی جب رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی کوئی کسی کا مددگار بھی نہیں ہوگا اور بدلہ دے کر بھی کوئی آپ خود کو بچا نہیں سکے گا اس دن کے لیے میرا عرض ہے کہ ہم آپ سب تیاری کریں وہ بڑا دن ہے قیامت والا ہم یہ گرمی معمولی برداشت نہیں کر سکتے محترم بھائیو جنم کی آگ کون برداشت کرے گا فرمایا قرآن پاک میں اقترب للناس وهم في غفلة معرضون قریب ہے لوگوں کے لیے حساب یعنی قیامت والا دن مگر لوگ رو گردانی اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں کا توجہ اس طرف نہیں فرما میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجئے ان کو آنے والا ہے وہ دن کون سا اذا السماء انفطرت وزل کبا کے بن تسارت وزل بہار فجرات وزل قبور بوسرات علمت نفس ما قدمت و اخارات یا اجوہ الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك اور جگہ فرمایا آنے والا ہے وہ دن اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها فرما آنے والا ہے وہ دن یا ایوہ الناس ربکم ان زلزلت ساعت شای انریم یوم ترونہا تزہل کل مردیت اما ارضات و تدو کل ذات حمل ان حملہا و ترن ناس سکارا و ما ہم بے سکارا ولیکن اذاب اللہ شدید اے پاک پیغمبر سب کا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے وہ دن فرمایا جس دن آسمان پھٹ جائے گا کتنی مضبوط چھت ہے آسمان جس کو پتہ نہیں اربہ صدیاں گزر چکی ہیں آج تک کہیں کسی کا اس کا شگاف یا مثلاً کہیں کوئی روغن یا صفائی کی ضرورت نہیں آئی ایسا مضبوط آسمان فرما قیامت میں فطرت اے میرے نبی ان کو فرما دیجئے آسمان پھٹ جائے گا اور فرمایا ستارے بھی جھڑ جائیں گے فرما زمین سے نکلے گا پانی جترا سیلاب آتا ہے فرما مردے بھی نکلیں گے قبروں سے باہر امی آشا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں قیامت کا احوال سناؤ ہم نے کبھی کسی عالم یا بزرگ کو کہا ہے کہ مولانا قیامت کا بیان تو سناؤ ہم تو بھائی اس طرح پھر رہے ہیں جیسے یہ منزلیں طے کر کے آئے امی عائشہ جس کو قرآن پاک نے حضور کی ادواج متحرات کو قرآن نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا وقت نہیں ہے میں بیان کر دے دیا ہے سرٹیفکیٹ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کا احوال تو سناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت میں لوگ ایسے اٹھیں گے جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ننگا ہوتا ہے آشا قیامت میں سارے ننگے ہوں گے کوئی کوئی ہمیں ہمیں فکر وہ دن یاد تو امی آشا رضی اللہ کے رسول وہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی سارے جو ننگے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نظر پڑے گی کیسے معاملہ ہوگا حضور نے فرمایا آشا وہ دن ایسا ہوگا کسی کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ میرے پہلو میں کون کھڑا ہوا ہے کیا ہم نے کوئی فکر کیا ہے ہمیں کوئی وہ دن یاد بھی ہے بس میں لمبی تقریر نہیں کروں گا یہی ارد لے کے آیا ہوں آؤ آپ ہم سب اسی دن کے لیے تیاری کریں صحیح ہے بات یا نہیں تیاری کریں یا نہیں تو تیاری بتاؤں بولو بولو اور بچے گا جہنم سے قرآن میں ہے کیا فرمایا قرآن میں فرما وسیع کلین تک ربہ ہوں لال جنت زمارا فا السلام علیکم تب تم فد خلوہ خالد خوف خدا والے پروردگار سے ڈرنے والے قیامت والے دن فرمایا جتھوں کے جتھے بنا کر جنت کے طرف لے جایا جائے گا ان کو جب دروازے پر پہنچیں گے تو انتظار کی ضرورت نہیں ہوگی پہنچتے جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اندر سے نوری فرشتے جنت والے قرآن نے فرمایا آگے آ کر ان کا استقبال کریں گے سلام علیکم قرآن پاک میں فرمایا فرتیا کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے تب تم فد خالدین جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں خوش رہو کون جائیں گے خوف خدا والے اور جگہ فمواد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا و مساکن طیبتن فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم فرما وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ مومن مرد ہوں یا مومنات عورتیں مالا ان کو جنت دوں گا وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کو جنت میں پاک جگہیں پاک مالات اور قرآن پاک میں میری رضا سب سے بڑی ہے میں مومنوں سے راضی ہو گیا بڑی کامیابی حاصل کر گئے مومن کون ہے مومن ان نبی بل مومنی قرآن کہتا ہے مومن کو اپنی جان سے زیادہ نبی محبوب ہے صلی اللہ دوست احباب بھی محبوب بچے بھی محبوب والدین بھی محبوب ہاں اس سے زیادہ مال محبوب ہے کیونکہ مال پر بھائی بھی لڑ رہے ہیں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں دوست بھی لڑتے ہوئے ہم نے دیکھے رشتے دار احباب دوست والدین یا بچے بھی محبوب ان سے زیادہ مال محبوب مال سے زیادہ جان محبوب ہوتی ہے قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی محبوب ہے نبی سے محبت کیوں حضور نے فرمایا سب کا صلی مل المر میں علماء کو سبق سنا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھا رہی ہے بات میری بولتے کیوں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کس کو جس کی نبی پاک سسم سے محبت ہے یہ قیامت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا تو جان سے پیارا کون محمد سب کا صلی اللہ آج کیا کیا ہے ہے ہو رہا لنتی ایک آدمی نے نبی علیہ سلاد و سلام کے خلاف فلم شائع کی بولو میں غلط جان سمجھ آ رہی ہے بات نا اور امریکہ کہتا ہے میں اس کے فلم پر پابندی نہیں ڈالوں گا تیرے باپ کا ملک ہے مسلمان کوئی بات کرتا ہے تو امریکہ کہتا ہے یہ دہشت گرد عالم اسلام کے دلوں کو تم نے جلا دیا ہے یاد رکھو امریکہ والوں ہم نہ تمہیں معاف کریں گے نہ اس لانتی کو معاف کریں گے تم کیا سمجھتے ہو ملک تمہارا جاگیر ہے تمہارے باپ کا ملک ہے ہم اپنی جان اور بچہ بھی حضور کی عزت پر سب ہاتھ اٹھا کر کہو قربان کرنے لیے تیار ہیں تم کہتے ہو کہ امریکہ کہتا ہے عراق بھی دہشت گرد فلسطین بھی دہشت گرد پاکستان بھی دہشت گرد کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں آئے دہشت گرد زمین کے تختے پر ہے تو لنتی یہودی ہے اور یہ بردائی بھی یہودیوں کے اٹھائے ہوئے ہیں فلم کرتے ہو نبی پاک سسم کے خلاف اور اوباما لنگتی کہتا ہے میں اس پر پابندی نہیں ڈالوں گا یاد رکھ لو انشاءاللہ یہ زمین تمہارے لیے ہم تنگ کر دیں گے اور تمہارا بچہ بھی نہیں چھوڑیں گے حضور کے خلاف تم زبان استعمال کتی کرو گے یہ کتی زبان ہاتھ اٹھا کر کے ہم جڑ سے کاٹ کر پھینک دیں گے کیا سمجھتے آئے امریکہ تمہارے باپ کا ملک ہے زمین تمہارے باپ کی ہے ہم تمہارے مسوار کی جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کیا کرے گا مسلمان وہ بے غیرت مسلمان ہیں جو مسلمان کو حضور کی عزت پر جس کو گسا نہیں آتا غیرت نہیں آتی اس کو ماں بہن پر بھی غیرت نہیں آتی کہو سارے حکومت کہتی ہے ہڑتال کرو لانت ہے حکومت پر ہڑتال کرتے ہو کیوں نہیں امریکہ سے بائک بولتے نہیں ہو میرے ساتھ بے شک کیوں حکومت نہیں کرتی ہم دہشت گرد گردی کے خلاف کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں دہشت گرد تو یہی کتا ہے امریکہ جس نے پناہ دی ہوئی ہے ایسے لانتی کو جو مسلمان اسامہ بھی دہشت گرد عمر بھی دہشت گرد ملا عمر اور صدام بھی یا بوٹی بھی مسلمان وٹ کر کے ڈھیلا پھینکے تو ہم امریکہ کے صدر کو ڈھیلے کے برابر بھی کیا سمجھا ہے امریکہ ہم مرنا جانتے ہیں نبی کی عزت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان کرنا چاہتے ہیں کرو گے انشاءاللہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت امریکیوں سن لو گنتے جاؤ جتنے مسلمان تم مار رہے ہو انشاءاللہ تمہارا بچہ بھی زمین پر نہیں رہے سنو کان لگا کر مت یہ نہ سمجھو کہ مسلمان کیا کریں گے ہم نے تمہارے لیے مرچ پیس کر رکھ دی ہے گا انشاءاللہ جہاد کریں گے سارے کہو اور جہاد والوں کے لیے کیا ہے قرآن بس میں ختم کروں گا فرمایا فالذین حاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سجیاتہم ولو دخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب جہنم سے بچنا چاہتے ہو فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں نکال دیے گئے اپنے مکانوں اور اپنے شہروں سے فرمایا اپنے علاقے سے اپنے ملک سے نکال دیے گئے فرمایا اذیتیں برداشت کی اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے فرمایا وقاتلو وقتلو قتل کرتے رہے خود بھی شہید ہوتے رہے لو کفرن عنہم سجیاتہم اے میرے نبی بتا دیجئے میں نے تمہاری خطائیں اور غلطیاں ساری معاف کر دی فرما ولو دخلنہم جنات تجری من تحت الانہار تم کو ضرور میں جنت میں داخل کروں گا چاہتے ہو جنت سب بولو تو جب ہمیں اکابرین کا انتظار ہے جب کال دیں گے آج بیت کرو ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے کفن باندھ کر ہم حضور کی عزت کے لیے نکلیں گے میدان میں ختم نبوت ختم نبوت ہمیں ڈراتا ہے امریکہ کہ دہشت گرد ہیں تمہیں یہ کتا لنتی ابر محبوب ہے تو ہم تو حضور کی جتیوں پر بھی جان دینے کے لیے تیار ڈراتا ہے امریکہ ادھر ستم گر ہنر آدمائیں تیر آدما ہم جگر آدمائیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو ہمارا ہم اس کی اولاد ہیں اللہ اکبر جنہوں نے اپنی جانی حضور کی عزت کے لیے قربان کی اور میں ایک عرض کروں گا ختم کرتا ہوں کہ ہم اب کابرین کی کال کا انتظار کر رہے ہیں حکمرانو امریکہ سے تعلقات ختم کرو یا الذین لا تتخذوا یہود کروینا اولیاء قرآن کہتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو نہ کرو ان سے تعلقات ختم کرو اگر مسلمان ہو تو ختم کرو نہیں تو انشاءاللہ تمہیں مجبور کر دیں گے کہ تعلقات امریکہ سے ختم کرو کرو گے سارے جہاد وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کے جب علماء نے ہمیں کال دی انشاءاللہ تعالیٰ تعالی پور پاکستان کیا اسلام آباد کا گھیرا کریں گے گھیرا کریں گے بولو سارے کیا ملک میں حضور کے خلاف ان کی زبان استعمال اور قلم ہو ہم زندہ رہیں ہم اپنے بچے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں اگر حکومت بعد نہیں آئے گی ہم حکومت کے ساتھ بھی جہاد کریں گے اور کہو مردائیوں اور امریکہ خلاف انشاءاللہ جہاد کریں گے السلام علیکم